بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانی یا گستاخ رسول واجب القتل ہیں تو یہ دراصل ایک دینی مسئلے کا اظہار ہوتا ہے اس کے لیے شرائط ہیں کہ اگر اسلام کی حکومت ہو اسلام شریع کے طور پر قاضی مقرر ہوں اگر کوئی شخص احانت رسول کا ارتکاب کرے یا ارتداد اختیار کرے تو اس کا کیس درج ہوگا گواہیں بھگتیں گی عدالت فیصلہ کرے گی حکومت اس کے اوپر عمل کرے گی